سواء عليهم استغفرت لهم لهم لهم ام لم تستغفر لن يغفر الله الله ان لا يهدي القوم الفاسقين ان کے حق میں برابر ہے آپ چاہے ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا بے شک اللہ نافرمان قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا